مشرق لڑ سکتا ہے مسلمان سے لڑ سکا تھا نہیں لڑ سکتا لیکن ہم لوگ ہم لوگ رستہ بدل گئے خدا نہ ہم لوگوں نے لڑنے والی بات ہی چھوڑ اب تو ڈر ہوتا ہے فلاں مسجد میں آپ کا بیان رکھا ہوا ہے پھر شام کو وہ بےچارا بیان رکھنے والا معذرت ہے جی وہ کمیٹی نہیں مار رہی کہتے ہیں مولانا بندوقیں لے آئیں گے مسجد میں میں نے کہا نہیں میں اندر تبلا لے کے آیا کروں گا مسجد میں ڈھول لایا کرو مسجد میں یہی چاہتے ہو سارنگی لایا کروں مسجد میں ہارمونیم لایا کروں میں مسجد میں گیند بلہ اٹھا کے لاؤں میں مسجد میں اور خدا سے ڈرو کیا اللہ کے نبی آ گئے انہیں بھی نکالو گے مسجدوں سے اس لیے کہ نبی نے تو وضو کرتے ہوئے بھی اپنی تلوار اپنے آپ سے جدا نہیں کی تھی میرے نبی نے تو اس اصلے کو سینے سے لگا کے رکھا تاکہ امت بریلر نہ بن جائے لوگ اس کے ٹکٹے نہ کھاتے رہے شیر بنا کے گئے شیر بنا کے اور امت اتنی بے بس ہو گئی کہ مسجدوں سے جہاد کو نکال کے پرے پھینک دی